بڑی حکمتوں والا ہے اس آیت میں جو وعید وارد ہوئی ہے اس کا تعلق قیامت کے دن سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ ان کا عناد اور ان کی مخالفت حد سے تجاوز کر گئی ہے اب انہیں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا انتظار کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ اپنے پورے جلال میں ہوگا اور صرف اسی کی بادشاہت ہوگی اسی کے عوامر نافذ ہوں گے وہی تمام امور میں تصرف کر رہا ہوگا اور تمام مخلوق اس کے سامنے اس دن بلا تفریق سرنگو ہوگی اور اس دن کی ہولناکیاں اس قدر بڑھی ہوں گی کہ ظالموں کے دل دہل رہے ہوں گے اس دن اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے کفر کا مزہ چکھائے گا